السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کے اکیسویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے آج ہماری کتاب گھر رہ گئی ہم آ رہے تھے جب آپ کے کلاس روم میں تو کتاب نہیں لا سکے اینی وے اس کے بغیر ہی ہم آج کنٹینیو کریں گے آج کا لیکچر جو ہے بہت اہم ہے اس میں ہم کچھ پریکٹس حاصل کریں گے we'll be taking some hands on practice on dialogs ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے موڈلس اور ماڈل ڈائلاگس کی بات کی تھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بنیادی طور پہ فرق کیا ہے اگر ماڈل ڈائلاگس کی بات کریں تو ڈائلاگ باکس کا فنکشن ذہن میں آتا ہے اور اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے dialog box modal dialog create کرتا ہے اور اینڈ ڈائلاگ ایک ماڈل ڈائلاگ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے واش کر دیتا ہے اسکرین سے اور میموری سے بھی اس کے ساتھ ہی موڈلس ڈائلاگ کی بات کی ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ جو ہے بہت کلوز کزن ہے ہماری نارمل ونڈوز کا ایک کریٹ ڈائلاگ کے تھرو آپ ایک موڈلس ڈائلاگ بناتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ماڈل لوپ نہیں ہوتا یعنی کریٹ ڈائلاگ کے بعد جو ڈائلاگ بنتا ہے وہ موڈ ڈائلاگ ڈائلگ ہوتا ہے آپ اپنی ونڈو پہ سوئچ کر سکتے ہیں ادھر جا سکتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس ڈائلاگ میسج کا فنکشن کال کر کے اپنے موڈ ڈائلاگ کو الائیو رکھیں اس کو میسیجز بھیجتے رہیں جو کریٹ ڈائلگ ہے اس کا counterpart destroy window normal کوئی ایسا ڈسٹرائے ڈائلگ قسم کا فنکشن نہیں ہے آپ نارمل ڈسٹرائے ونڈو کال کر کے ایک موڈلس ڈائلگ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں جی تو یہ ڈائلگس کی بات ہوئی ڈائلاگ کے ساتھ کنٹرول کی بات ہوئی تھی کنٹرولز چائلڈ کنٹرولز وہ ونڈوز ہیں uh, جن کی اسپیسیفکیشن آپ ڈائلگ کی ریسورس ڈیفینیشن فائل میں دیتے ہیں کنٹرول کی اسٹیٹمنٹ ہیں بہت ساری بٹن ہے جیسے ایل ٹیکسٹ آر ٹیکسٹ بہت ساری تو وہاں پہ جو کنٹرولس کریٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں بیسکلی ڈائلاگ کی جب آپ کوئی بھی ڈائلاگ کریٹ کرتے ہیں تو جو بھی فنکشن آپ ڈائلاگ کریٹ کرنے کے لیے کال کریں ڈائلاگ باکس کال کریں یا کریٹ ڈائلاگ کال کریں وہ فنکشن ان چائلڈ ونڈوز کو کریٹ کرتا ہے اب چونکہ وہ چائلڈ ونڈوز ہیں تو ہر ایک کا آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جو آپ ریسورس فائل میں بتاتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی تھی کہ چائلڈ ونڈوز بالکل نارمل چائلڈ ونڈوز کی طرح ڈبلیو ایم کمانڈ میسیجز کے تھرو اپنے پیرنٹ سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں چلتے چلتے ہم نے ایک uh, ذکر کیا تھا کامن ڈائلاگز اور کامن کنٹرولز کا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہیں ہم نے ایک ہلکا سا ریفرنس دیا ان کا تو ہم آج کے لیکچر میں کامن ڈائلاگز کے اوپر بات کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ کامن ڈائلاگس کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی کچھ تشنگی جو رہ گئی موڈلیس uh, اور موڈل ڈائلاگس کے ہینڈلنگ uh, کے اوپر اور دوسرے کنٹرولز کی ہینڈلنگ کے اوپر وہ بھی ہم رفع کرنے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں جی تو کامن ڈائلاگس کی بات شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی فہرست دیکھ لیتے ہیں ممکن ہے مکمل نہ ہو اس کے اندر ایک دو چیزیں نہیں ہوں گی نو پرابلم تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کامن ڈائلاگس کون کون سے ہوتے ہیں جی ہمارا پہلا ڈائلاگ وہ ہے جو چوز کلر ڈائلاگ کہلاتا ہے اس سے آپ کوئی کلر سلیکٹ کرتے ہیں اس کی فگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر اس کے بعد جو فائن ڈائلاگ ہوتا ہے آپ کے بہت سارے پروگرامز میں یہ ڈائلاگ آپ کو نظر آتا ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پروگرامز میں اس کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی کامن ڈائلاگ ہوگا تو ایسا ہے بھی فائن ڈائلاگ ونڈوز کا کامن ڈائلاگ ہے آپریٹنگ سسٹم آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے یہ ڈائلاگ کریٹ کرنے کی اس کے بعد چوز فونٹ ڈائلاگ ہے اس سے آپ فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اوپن فائل یہ تو بہت فیملیئر ہے فائل براؤز کرتے ہیں اس کے تھرو آپ اس کے بعد پیج سیٹ اپ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پرنٹر میں جو آپ پرنٹنگ کر رہے ہیں پیج سیٹ اپ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ جو پیج پرنٹ کریں گے اس کی الائنمنٹ کیا ہے پورٹریٹ ہے لینڈسکیپ ہے اور باؤنڈریز وغیرہ سائز کیا ہے اے فور وغیرہ وغیرہ اس کے بعد پرنٹ ڈائلاگ ہے یہ اس کے تھرو آپ پرنٹر پہ ڈیٹا بھیجتے ہیں اس کے بعد ریپلیس ڈائلاگ ہے ریپلیس اور فائنڈ میں یہ فرق ہے فائنڈ صرف تلاش کرنے کا کام آتا ہے اور ریپلیس نہ صرف تلاش کرنے بلکہ تلاش کر کے اس کو ریپلیس ٹیکسٹ کو فائنڈ کر کے اس کو ریپلیس کرنے کا کام بھی آتا ہے اس میں آپ نارملی دو ایڈٹ کنٹرولز دیکھتے ہیں ایک میں آپ وہ ٹیکسٹ جو آپ نے تلاش کرنا ہو اور دوسرے میں وہ جو اس کو فائنڈ کرنے کے بعد کس سے ریپلیس کرنا ہو اس کے بعد سیو ایز ڈائلاگ ہے سیو ایز ڈائلاگ اور اوپن فائل ڈائلاگ تقریباً ایک ہی چیز ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ دونوں فی الحقیقت ہیں بھی ایک ہی چیز تھوڑا سا فرق ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اوپن فائل ڈائلاگ ایک فائل کو اوپن کرنے کا کام آتا ہے جبکہ سیو ایز فائلس کو ایک نیا نام دے کے یا ڈیٹا کو کوئی نام دے کے فائل کریٹ کر کے سیو کرنے کا کام آتا ہے تو یہ ہیں ہمارے پاس کچھ کامن ڈائلاگس تو کامن ڈائلاگس جو ہیں ہم نے دکھا دیا آپ کو کہ یہ کامن ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ہمارا اگلا سوال ہے اس بارے میں ہم ابھی بحث کریں گے کانسیپچولی ہم یوں کرتے ہیں کہ جیسے فرض کیجیے آپ نے اوپن فائل ڈائلاگ ڈسپلے کرنا ہے تو ایک فنکشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے آپ اس فنکشن کو کال کرتے ہیں اور ڈائلاگ ڈسپلے ہو جاتا ہے یعنی آپ کو کوئی ڈائلاگ ٹیمپلیٹ نہیں بنانا پڑتا اور آپ کو وہ سارا کچھ ڈائلاگ پروسیجر وغیرہ نہیں لکھنا پڑتے اگر آپ فونٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ normally choose colour function call کرتے ہیں اور یہ فنکشن ایک چوز کلر اسٹرکچر کا ایڈریس دیتا ہے ایڈریس لیتا ہے ایز پیرامیٹر یعنی آپ ایک چوز کلر نام کا اسٹرکچر بناتے ہیں اس کے مختلف ویلیوز فل کرتے ہیں اور چوز کلر کا فنکشن کال کر لیتے ہیں اچھا یہ دونوں چوز کلر ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ سی کیس سینسٹیو ہے تو ایک چوز کلر جو ہے دوسرے چوز کلر سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ کیس ایک آل کیپس میں ہے اور دوسرا جو فنکشن ہے وہ انٹ کیپس میں ہے تو آپ بیسیکلی کرتے ہیں چوز کلر نام کا ایک اسٹرکچر بنایا اس کے انیشلائز کیے اس کا ایڈریس چوز کلر کو پاس کر دیا اب یہ چوز کلر فنکشن جو ہے یہی یہ ڈائلگ ڈسپلے کرتا ہے کلر پکر ڈائلگ اور آپ جب کلر وغیرہ سلیکٹ کر چکتے ہیں تو یہ فنکشن ریٹرن کر جاتا ہے یعنی آپ کا بالکل ہیڈ ایک نہیں ہے کہ آپ ڈائلگ کریٹ کریں یا اس کا پروسیجر لکھیں یا یہ سب کچھ اس کے بعد جناب دیکھیے گا فائن ٹیکسٹ کے لیے جو فنکشن کال ہوتا ہے وہ فائن ٹیکسٹ ہے اور اس کو جو اسٹرکچر پاس کیا جاتا ہے وہ فائنڈ ریپلیس ہے فائنڈ ریپلیس اسٹرکچر کا کوئی ویریبل بنائیں گے اور اس کے ایڈریس سے پاس کریں گے بالکل سملرلی آپ فونٹ سلیکٹر کے لیے چوز فونٹ فنکشن کال کرتے ہیں اس کو آپ جو اسٹرکچر پاس کرتے ہیں وہ چوز فونٹ ہے اگین کیس سینسٹیوٹی کا فرق ہے تو یہ جو چوز فونٹ ہے یہ اسٹرکچر ہے فنکشن جو ہے وہ انٹ کیپس کے میں اس کا نام ہے اس کے بعد ہے اوپن فائل اوپن فائل کے لیے ڈائلگ استعمال ہوتا ہے وہ ہے گیٹ اوپن فائل نیم اور اس کو جو اسٹرکچر آپ پاس کرتے ہیں وہ ہے اوپن فائل نیم اسٹرکچر کا کوئی ایڈریس اچھا یہ جو اسٹرکچر ہمارے پاس اوپن فائل نیم ہے یہ structure get open file name function کے ساتھ یوز کیا جائے تو یہ اوپن فائل کا ڈائلگ ڈسپلے کرتا ہے اور ایک اور فنکشن ہمارے پاس اویلیبل ہے گیٹ سیو فائل نیم اگر آپ یہ فنکشن کال کرتے ہیں تو اس سے سیو ایز ڈائلگ ڈسپلے ہوگا get open file name for open file and get save file name for save as dialog اور دونوں کو آپ ایک اوپن فائل نیم اسٹرکچر ہی پاس کرتے ہیں یہ پریٹک لاجیکل کیونکہ دونوں کی شکل و حیت تقریباً ایک جیسی ہی ہے بالکل اسی طرح سے جو باقی ڈائلاگس ہیں ان کے بھی فنکشنز ہیں آپ ایک اسٹرکچر لیتے ہیں وہ اسٹرکچر بھی ڈاکیومنٹڈ ہے کون سا اسٹرکچر لینا ہے اس کے انیشلائز کرتے ہیں اس کا ایڈریس پاس کر دیتے ہیں یہ اسٹرکچر آپ کیوں لیتے ہیں مثلاً چوز کلر ڈائلاگ میں آپ یہ اسٹرکچر کیوں لیتے ہیں یا اوپن فائل نیم کے کیس میں یہ اسٹرکچر لے کے اس کو پاس کر دینے کا مقصد کیا ہے اس کے مختلف مقاصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ اوپن فائل نیم کی بات کریں تو اس کے اندر ایکسٹینشنز کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ فائل ٹائپ کیا ہے تو یہ ایکسٹینشنز کی جو لسٹ ہے یہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں اوپن فائل نیم اسٹرکچر کے ایک ممبر میں سملرلی ڈائلاگ کریشن پیرامیٹرز یعنی ڈائلاگ کی شکل میں جو کسٹمائزیشن اویلیبل ہے وہ آپ کر سکیں گے ان پیرامیٹرس کے تھرو تو یہ ہے بنیادی مقصد یہ جو اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں ان کا تو اسی طرح سے باقی جو کامن ڈائلگس ہیں ان کی بھی اسٹرکچرز اویلیبل ہیں تو آگے چلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جتنی ڈائلگ کی ریسورس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کی ریسورس ڈیفینیشن فائل میں اس میں ڈائلگ کی ورتھ ہائٹ وغیرہ دیتے ہیں کوڈینیٹس دیتے ہیں یہ جو ورتھ ہوتی ہے ڈائلگ کی یا ہائٹ ہوتی ہے یہ ورتھ اور ہائٹ پکسلز میں نہیں ہوتی جی ہاں یہ پکسلز میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے جو یونٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے ڈی ایل یو یا ڈائلاگ یونٹس یہ ڈائلگ یونٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ہیں کیا جو فونٹ آپ ڈائلگ کریٹ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اس کی ایوریج وڈ جو فونٹ ہے اس کے ایک کیریکٹر کی ایوریج وڈ مثلا فونٹس کے کیریکٹر بڑے یا چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ایوریج وڈ جو ہے اس کا ون فورتھ ہوتا ہے ہاریزونٹل ڈائلاگ یونٹ اور اسی طرح سے اس فونٹ کے کیریکٹر کی ایوریج ہائٹ کا ون ایٹ ہوتا ہے آپ کا ورٹیکل ڈائلگ یونٹ تو یہ ہے میجرمنٹ یعنی اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ڈائلگ کی اسٹیٹمنٹ ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ میں جو فونٹ کا اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا اگر اس فونٹ کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کوئی بڑا سا فونٹ دے دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اگر ڈائلگ کا سائز وہی دے رہے ہیں جو دیا ہوا ہے صرف فونٹ چینج کرتے ہیں ڈائلگ بڑا ہو جائے گا کیوں کیونکہ ڈی ایل یوز یا ڈائلگ یونٹس جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے average of the current selected font وہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ ہے بیسکلی میجرمنٹ یونٹ جو آپ یوز کرتے ہیں ڈائلگس کے کیس میں اگلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس فوکس اور ٹیپ سٹاپس فوکس کیا چیز ہے آپ جب کسی ڈائلاگ دیکھ رہے ہیں آپ تو کسی بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایک ریکٹینگل سی آ گئی ہے ہلکی سی ایک ڈاٹڈ ریکٹینگل سی آ جاتی ہے اسے فوکس ریکٹینگل کہتے ہیں صرف یہی نہیں کوئی بھی ڈائلگ ڈسپلے ہوا ہوا ہو جس کے اندر کافی سارے کنٹرولز ہوں بہت سارے بٹنس ریڈیو بٹنس یہ وہ تو آپ ٹیب پریس کیجیے ٹیب پریس کیجیے گا تو اے وہ جو فوکس ریکٹینگل ہے وہ ایک کنٹرول سے اٹھ کے دوسرے پہ چلی جائے گی دوبارہ ٹیپ پریس کرنے سے تیسرے پہ and so on and so forth وہ ایک سے دوسرے کنٹرول پہ ٹریول کرتی رہے گی ایسے کنٹرول جن کے اوپر ٹیب پریس کرنے سے کنٹرول چلا جاتا ہے ان کے سٹائلز میں آپ کو ڈبلو ایس ٹیب اسٹاپ دینا پڑتا ہے ایسے چائلڈ ونڈوز جن کے بارے میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ٹیب پریس کیا جائے تو ان کے اوپر فوکس آ کے رکے تو W S tab stop style آپ ان کو دینا پڑتا ہے یعنی ایک ڈائلاگ میں اگر کوئی بھی ایسا کنٹرول نہیں ہے جس کا style W S tab stop ہے تو آپ ٹیب بے شک پریس کرتے رہیے آپ کی وہ فوکس جو ریکٹینگل ہے وہ موو نہیں ہوگی سو so, یہ ہے ٹیپ اسٹاپ کا پرپز اس کے ساتھ ایک بہت ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے گروپ آف کنٹرول کا گروپ کیا چیز ہے کنٹرول کی یہ دیکھتے ہیں جی تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فرض کیجئے آپ نے یوزر سے انفارمیشن مانگنی ہے کہ کوئی میوچلی ایکسکلوسو آپشنس ہے مثلا جی آپ کس ملک میں رہتے ہیں اس کے آپشن دے دیجئے پاکستان چائنا ایران مختلف کنٹریز کے نام آپ دے سکتے ہیں کہ جی آپ کس ملک میں رہتے ہیں دنیا کے اس حصے میں تو ڈیفینیٹلی ایک شخص جو ہے وہ بیک وقت دو ملکوں میں نہیں رہ سکتا تو آپ ریڈیو بٹنز استعمال کریں گے کم از کم میری معلومات کے مطابق کوئی شخص بیک وقت دو ملکوں میں نہیں رہ سکتا فزیکلی سو آپ ریڈیو بٹنز استعمال کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ پاکستان چائنا یا ایران جو ہے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیجیے لیکن ساتھ آپ اتنا بڑا پلندہ بھی دیں گے کہ جی کلک آپ نے ایک بھی کرنا ہے اگر چائنا سلیکٹ ہو گیا ایران اور پاکستان تینوں سلیکٹ ہو گئے تو وہ صاحب نے کو خیال آیا کہ ہم تو چین کے باسی ہیں تو پاکستان اور ایران انہیں ان چیک کرنا پڑے گا لیکن کیسے یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا اس کام کے لیے گروپ آف کنٹرول یوز کیے جاتے ہیں اگر ہم ریڈیو بٹنز کی فی الحال بات کرتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ آپ جس کنٹرول کا W S group style set کر دیتے ہیں وہاں سے ایک نیا گروپ آف کنٹرولز اسٹارٹ ہوتا ہے مثلا آپ نے ڈائلاگ میں آٹھ دس کنٹرول بنائے ہوئے ہیں آپ نے کسی ایک گروپ جو کنٹرول ہے اس کا اسٹائل سیٹ کر دیا ڈبلو ایس گروپ وہاں سے اس کے آنورڈ جتنے کنٹرول جن کا W S group style set نہیں ہے وہ اس گروپ کا پارٹ ہوں گے یعنی کنٹرول نمبر دو اور کنٹرول نمبر آٹھ وہ دونوں ان کا اسٹائل ایس گروپ سیٹ ہے تو کنٹرول نمبر دو سے لے کر سات تک ایک گروپ آف کنٹرول بن جائے گا گروپ آف کنٹرول کی کیا پراپرٹی ہے گروپ آف کنٹرول کی یہ پراپرٹی ہے کہ آپ جب گروپ آف کنٹرول میں فوکس لے جاتے ہیں مثلاً گروپ کے کسی بھی کنٹرول کے اوپر کلک کیجیے گا تو ایرو کیز کے تھرو آپ ان کے اندر موو کر سکتے ہیں اگر ریڈیو بٹنس کی بات کریں تو گروپ آف ریڈیو بٹنس کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ آپ جب ان میں سے کسی ایک ریڈیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو باقی ریڈیو بٹنس جو دوسرے اس کے گروپ کے ہیں وہ ان چیک ہو جائیں گے آٹومیٹک ریڈیو بٹن کے کیس میں یعنی ایک group of automatic radio buttons میں آپ صرف ایک ہی ریڈیو بٹن کو بیک وقت چیک کر سکتے ہیں اور باقی آٹومیٹکلی ان چیک ہو جاتے ہیں سسٹم انہیں ان چیک کر دیتا ہے آپ کے بہت سارا ہیڈ ایک بچ جاتا ہے اس کا ایڈوانٹیج ہم اس ایپلیکیشن میں دیکھیں گے جو ہم نے آج بنانی ہے اس لیکچر میں تو فوکس کی ہم نے بات کی ہے فوکس جو ہے اس کو آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ فوکس کس کنٹرول پہ ہے یا ایون کس ونڈو پہ ہے جس جس طرح آپ کی ونڈو ہوتی ہے نا جس میں آپ نوٹ پیڈ آپ نے اسٹارٹ کیا اس میں ٹائپنگ شروع کر دی تو پیچھے ورڈ بھی کھلا ہوا ہے تو آپ جب ٹائپ کرتے ہیں تو وہ نوٹ پیڈ میں ہی کیوں ٹائپ ہوتا ہے وہ ورڈ میں کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکٹیو ونڈو ایک تو نوٹ پیڈ ہے دوسرا یہ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فوکس نوٹ پیڈ کے پاس ہے بالکل ویسے ہی جب آپ ونڈوز ایکسپلورر کھولتے ہیں جس میں فائلس اور وغیرہ براؤز کرتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ پریس کریں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا چیز ڈیلیٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جی فوکس ریکٹینگل کس پرٹیکولر ڈائریکٹری یا فائل نیم کے اوپر ہے وہ والی ڈائریکٹری یا فائل نیم ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر وہ سلیکٹڈ ہے تو فوکس جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ونڈوز میں بیک وقت صرف ایک ہی ونڈو کے پاس فوکس ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ملٹیپل ونڈوز کے پاس فوکس ہو اس کی بڑی لاجیکل سی ریزن ہے کہ ایک یوزر جو فوکس بیسیکلی یوزر انٹریکشن کے لیے ہے تو ایک یوزر بیک وقت صرف ایک ونڈو کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ فوکس جو ہے وہ ونڈوز کا صرف ایک پرٹیکولر ونڈو یا کنٹرول کے اوپر ہوتا ہے سیٹ فوکس اور گیٹ فوکس کے فنکشن کے تھرو آپ اس کو کوئی کر سکتے ہیں کہ فوکس کس کے اوپر ہے اور فوکس آپ سیٹ کر سکتے ہیں ایکسپیسٹلی کسی دوسرے کنٹرول کے اوپر مثلاً کوئی ایڈٹ کنٹرول ہے آپ نہیں چاہ رہے کہ اس کے اندر کوئی ٹائپ کریں تو ایڈٹ کنٹرول کا جو میسج ہے سیٹ فوکس کا ڈبلیو ایم سیٹ فوکس کا اس کے اندر آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ جو ہی ایڈٹ کنٹرول کے پاس وہ میسج آئے کہ جی فوکس آ گیا ہے آپ کے اوپر آپ سیٹ فوکس کر کے کسی اور کنٹرول کے اوپر فوکس سیٹ کروا دیں اب ہوگا کیا جو ہی ایڈٹ کنٹرول کے اوپر آپ فوکس لینے کے لے کے جائیں گے ایڈٹ کنٹرول خود اپنے اس مینیپولیشن جو آپ کا ڈائلاگ پروسیجر اس کے تھرو وہ فوکس کہیں اور سیٹ کروا دے گا تو ان فنکشنز کے کافی فائدے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں اور تھوریٹیکل باتیں کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم بنانا کیا چاہ رہے ہیں آج ہم ایک ایسی ایپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جو الٹا کام کرے گی الٹا کام I mean not in the general sense basically ہم نے پہلے کی ایپلیکیشن بنا رکھی تھی جس میں ہم نے ریکٹینگل سرکل اور ٹیکسٹ کے بٹنس دیے ہوئے تھے چائلڈ کنٹرول وہاں کلک کرتے تھے ریکٹینگل سرکل ٹیکسٹ وغیرہ ڈرا ہو جاتا تھا اور اوور لیپ ونڈو میں آج جو ہم ایپلیکیشن بنا رہے ہیں اس میں ایک ہماری مین ایپلیکیشن ہوگی مین ایپلیکیشن ونڈو جو ہم ہمیشہ سے بناتے آئے ہیں اس کا مینیو ہوگا اور پہلے مینیو آپشنس کی بات کر لیتے ہیں جو مینیو آپشن ہے وہ سمپل سے ہوں گے فائل ایگزٹ آپ فائل سے ایگزٹ سلیکٹ کریے ایگزٹ ہو جائیے اور اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا view and show command dialog اچھا جی یہ ذرا امپورٹنٹ ہے اصل میں ہم جو مین اپنی ونڈو بنائیں گے اس کے ساتھ ہی ایک موڈلیس لیس ڈائلاگ بھی بنائیں گے موڈ لیس ڈائلگ کے اندر یہ فیسلٹی ہوگی کہ آپ ریکٹینگل سرکل uh, یا ٹیکسٹ سلیکٹ کر سکیں اور ڈرا کہیں گے تو وہ مین ونڈو میں ڈرائنگ کرے گا یعنی کہ موڈ لیس ڈائلگ جو ہے وہ بیسکلی کمانڈ ڈائلگ کے طور پہ کام کرے گا آپ وہاں سے کمانڈ دیں گے ڈرا کینسل یہ وہ اور اس کا افیکٹ کہاں پہ آئے گا آپ کی مین اپلیکیشن ونڈو میں اس کا افیکٹ آئے گا سرکل ڈرا ہو جائے گا ٹیکسٹ لکھا جائے گا یہ سب کچھ ہو جائے گا اگر آپ uh, چاہتے ہیں کہ جو کمانڈ والا ڈائلگ ہے یہ غائب ہو جائے تو ہم جو مین ونڈو ہماری ہے اس کے مینیو میں ہم نے ویو میں یہ آپشن دیا ہوا ہوگا کہ ادھر شو کمانڈ ڈائلاگ اور ناٹ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ بولین ہے بیسکلی یعنی ایک دفعہ کلک کیا تو شو ہو گیا دوسری دفعہ کلک کیا تو ہائڈ ہو گیا سو آن اینڈ سو فورتھ جو ہمارا کمانڈ ڈائلاگ ہے یہ بہت اہم ہے بیشتر اس کے کہ میں مزید آگے جاؤں آپ کمانڈ ڈائلاگ کی ایک تصویر دیکھ لیجیے کہ یہ نظر کیسا آئے گا جو ہمارا کمان ڈائلگ ہے اس کے اندر basically there is a group of radio buttons کے اندر آپ کو تین ریڈیو بٹن نظر آ رہے ہیں ریکٹینگل سرکل ہے اور ایک آخر میں ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ ٹیکسٹ جو جو ہے اس کے آگے ایڈٹ کنٹرول بنا ہوا ہے اچھا ہم یہ چاہیں گے کہ ریکٹینگل سرکل اور ٹیکسٹ میں سے کسی ایک کے اوپر کلک ہو تو یہ ان تینوں کو ہم گروپ بنا دیں گے ان سارے تینوں ریڈیو بٹنس کو ہم گروپ بنا دیں گے نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ جب ریکٹینگل اور سرکل کے اوپر کلک ہوا ہوا ہو تو جو ٹیکسٹ والا جو ہمارا ٹیکسٹ باکس ہے وہ ڈسیبلڈ ہو کیونکہ ظاہر ہے اس کی تو اب کوئی باقی نہیں ہے اس کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ ٹائپ کرنا چاہیں جو ہمارا ایڈٹ کنٹرول ہے جو آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ کے ریڈیو بٹن پہ جب کلک ہوگا ٹیکسٹ جہاں پہ ٹیکسٹ والا ریڈیو بٹن جو ہے وہاں پہ کلک ہوگا تو اس کے ساتھ ایڈٹ کنٹرول جو ہے وہ انیبلڈ ہو جائے گا تاکہ ہم اس میں ٹیکسٹ ٹائپ کر سکیں اور اب ہم ڈرا سلیکٹ کریں گے تو جو ٹیکسٹ بھی ہم نے یہاں ٹائپ کیا ہوگا وہ لکھا جائے گا اگر ہم نے ریکٹینگل یا سرکل سلیکٹ کیا ہوا ہوگا تو ہمارے پاس مین ونڈو میں ریکٹینگل یا سرکل ڈرا ہو جائیں گے لیکن یہی نہیں ہم آپ کے سامنے دائیں طرف دو اور بٹنز بھی نظر آ رہے ہیں جو برش کلر اور آپ کا ٹیکس کلر سیٹ کر رہے ہیں برش کلر کا بٹن پش کرنے سے آپ کے پاس ایک colour picker dialog choose colour dialog جو ہم کامن ڈائلاگ کی بات کی ہم نے وہ آ جائے گا وہاں سے آپ کوئی کلر سلیکٹ کر سکیں گے اور اب جو نیکسٹ ڈرائنگ ہوگی وہ اس پرٹیکولر کلر کے برش کو یوز کرتے ہوئے ہوگی مثلا میں نے ریڈ کلر سلیکٹ کر لیا گرین کلر سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے ڈرا کہا تو اب جو مین ونڈو میں ڈرائنگ ہوگی ریکٹینگل وغیرہ جو بھی سرکلز ڈرا ہوں گے ان کے اندر جو برش یوز ہوگا وہ اسی ریڈ یا بلو کلر کا یا گرین جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا اس کا اس کلر کا ہوگا اب ہم ٹیکسٹ بھی لکھ رہے ہیں تو ایک اور بٹن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو ہے ٹیکسٹ کلر ٹیکسٹ کلر کا بٹن پروش کیجیے گا تو آپ کو ایک اور چوز کلر ڈائلگ آپ کے سامنے آ جائے گا اس چوز کلر ڈائلگ میں آپ جو کلر سلیکٹ کریں گے وہ اس ٹیکسٹ کا کلر چینج کرے گا جو ٹیکسٹ آپ مین ونڈو میں لکھوائیں گے ٹیکسٹ کے ایڈٹ کنٹرول کے تھرو یعنی جو بھی ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ہوگی مین ڈائلگ میں وہ اب اس کلر میں ہوگی جو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اچھا آپ نے ڈائلاگ کھولا ہوا ہے تو آپ کو کیسے یاد رہے گا کہ یہاں پہ کون سا اس وقت برش کلر ہے اور کون سا ٹیکسٹ کلر ہے اس مقصد کے لیے ہم نے دو عدد اسٹیٹک کنٹرول دیے ہوئے ہیں آپ کو جو ریکٹینگل سی باکسز سے ڈبے سے نظر آ رہے ہیں برش کلر اور ٹیکسٹ کلر کے بائیں طرف یہ دونوں اسٹیٹک کنٹرولز ہیں ان اسٹیٹک کنٹرول کو ہم نے کلرڈ ریکٹینگل کے طور پہ استعمال کیا ہے ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ ہم نے یہ ٹرک کیسے لگایا جو آخری آپشن ہمارے اس ایپلیکیشن میں ہوگا جو ہمارا مین مینیو ہے اس کے آخر میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ آپشن دیا ہوا ہے ظاہر ہے ہم نے اپلیکیشن بنائی ہے اتنی محنت کی ہے تو ہیلپ اور اس کے اندر اباؤٹ اباؤٹ کا جو ڈائلاگ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس دفعہ اباؤٹ کا جو ڈائلاگ ہے وہ اس وجہ سے انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر آپ simple copy right this this نہیں لکھا ہوا بس بلکہ اس کے اندر ایک لسٹ باکس کنٹرول اس کی بھی شکل دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے جو اباؤٹ باکس ہے اس کے اندر ایک لسٹ باکس ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے آئٹمس ہیں جن کے اندر پروگرام کا نام ہے آتھر کون ہے کاپی رائٹ کس کا ہے سال کیا ہے آپ کسی بھی ایک ایلیمنٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو اس کے دائیں طرف کے اسٹیٹک کنٹرول میں اس کے کورسپونڈنگ انفارمیشن آ جاتی ہے جو آپ کا لسٹ باکس ہے اس کے اندر بہت سارے آپشنز دیے ہوئے ہیں کسی ایک کے اوپر آپ کلک کیجیے گا تو دائیں طرف اسٹیٹک کنٹرول میں وہ انفارمیشن آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ آتھر صاحب کا نام کیا ہے اور ظاہر ہے وہ تو ہم ہی ہیں اور کاپی رائٹ کس کا ہے ورچوئل یونیورسٹی کا ہے اس طرح ساری چیزیں ایک آئکن بھی وہاں ہم نے بنا دیا استھیٹک پرپزز کے لیے اور ایک اوکے کا بٹن نارملی جس طرح سے ہوتا ہے اباؤٹ باکسز میں آپ اسے کلک کر کے ڈائلاگ سے جان چھڑا سکتے ہیں سو یہ ہماری اپلیکیشن کی اسپیسیفکیشن ہے اب ہم اس کے مزید کچھ بقیر ادھیڑیں گے کہ اس میں ایکچولی ہم نے اس کو پروگرام کیسے کیا ہے along the way you will learn a lot آپ کے پاس بہت سارے میسیجز آ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ جی فلاں کنٹرول جو ہوتا ہے اس کو اس طرح سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اس ایپلیکیشن بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف یہیں تک محدود ہو جائیں ہم بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اور در کھل جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے and that should be just a starting point you آپ کو یہاں سے مزید آگے جانے کے لیے صرف وے مہیا کرنا ہے تاکہ اب آپ کو جب نیکسٹ اسائنمنٹ ملے یا کوئی اور ٹاسک ملے یا ڈرلز ملے تو آپ کو پتا ہو کہ اس اس پرٹیکولر پرابلم کو اٹیک کس طرح سے کرنا ہے تو جناب اب سب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جو ہم نے اتنا سوفسٹیکیٹڈ ڈائلاگ بنایا ہے جس کے اوپر ہم نے اتنے سارے کنٹرولس لگا دی ہیں اتنی ساری فنکشنالٹی اس میں ڈال دی ہے تو یہ جو سب کچھ ہے یہ ہم نے کیا ہاتھ سے کیا ہوگا یعنی ریسورس ڈیفینیشن فائل لکھ کے اس کے اندر کوآڈینیٹس لکھ کے کہ ڈائلاگ جی صاحب یہاں سے شروع ہوں گے اور اتنی وڈ ہوگی ان کی اتنی ہائٹ ہوگی اس کے اندر اتنے ڈائلاگ یونٹس چھوڑ کے یہ والا کنٹرول بنے گا اور اس کنٹرول کی یہ ورڈ ہوگی اور یہ ہائٹ ہوگی تو یہ کچھ فیزیبل نہیں لگ رہا آپ کی بات بالکل صحیح ہے اگر آپ کو یہ اسائنمنٹ دے دی جائے کہ آپ ایک ایسا ڈائلاگ بنائیں جس کے اندر ون تھاؤزینڈ کنٹرولز ہوں اور سب کے سب اپنے ہارڈ کوڈ کرنا ہے ہاتھ سے تو میرا خیال ہے کہ آپ یقیناً سوچ کچھ اس کورس سے متبادل کوئی راستہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے تو ہم نے بھی یہی سوچا اور ہم نے یہ ڈائلاگ کریٹ کرنے کے لیے ایک وسوک ٹول استعمال کیا وسوک آپ جانتے ہیں what you see what you get tool یعنی کہ جو آپ کا ڈائلاگ ایکچولی نظر آنا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر جب آپ پروگرام چلاتے ہیں ویسا آپ کو ڈیزائن کرتے وقت نظر آ رہا ہوتا ہے تو ویژول سی کے ساتھ ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ مائکروسافٹ کی طرف سے ہمارے پاس ایک ریسورس ایڈیٹر موجود ہے اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنے اپنے ریسورس ایڈیٹرز ہوں گے لیکن یہ ریسورس ایڈیٹر جو ہے یہ اس کی مدد سے ہم نے یہ ڈائلاگس بنا ہے اس میں آپ سمپلی یہ کرتے ہیں آپ ایک کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیا ڈائلاگ بنانا ہے وہ آپ کو آئی ڈی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں ڈائلاگ بن جاتا ہے پھر آپ ایک ایک کنٹرول اٹھا کے اس کے اوپر رکھتے چلے آتے ہیں اور ان کی مختلف پراپرٹی سیٹ کر دیتے ہیں کنٹرول کے اوپر ٹیکس جو لکھنا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور اس طرح سے ساری انیشلائزیشن پیرامیٹرس تو بیک اینڈ پہ وہ جو آپ کا ریسورس ایڈیٹر ہے وہ ریسورس فائل ہی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک یہ کر کے دیکھیے گا آپ ایک ریسورس فائل کو اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کریں ہم ویڈیو اسٹوڈیو کی بات کر رہے ہیں کسی اور ٹول میں بھی کیجیے گا تو بہت ممکن ہے کہ یہی ہوگا آپ ایک ریسورس فائل جنریٹ کریں ریسورس اسکرپٹ کی فائل بنائیے اور اس کو اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کیجیے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے جی پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو ویژول اسٹوڈیو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا جی ایک ریسورس فائل آ گئی ہے اب آپ کے پاس ایک ریسورسز کا آپشن بھی اویلیبل ہو جائے گا وہیں انوائرمنٹ میں کہیں پہ تو اب آپ جب دیکھیں گے جو ڈائلاگز وغیرہ آپ نے ہاتھ سے لکھ کے بنائے ہیں ان کی ایک ویژول پکچر آپ کو وہاں پہ ایڈیٹیبل نظر آ رہی ہوگی بہت روحانی مسرت ہوتی ہے جب آپ جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جی میں نے تو ہاتھ سے لکھا تھا اس کو پتہ چل گیا ہے اس پرٹیکولر ٹول کو کہ یہ سب کچھ صحیح ہے تو اس یہ بھی آپ یہ ایکسپیرینس ضرور کیجیے گا اپنے ویسے ایک ٹول میں جو ریسورس فائلز آپ بنائیں پہلے خود ہاتھ سے لکھیں اور پھر اس کو امپورٹ کر کے دیکھیں اور اس میں فائن ٹیوننگ وغیرہ جو بھی ہو سکتی ہے ویژولی جو ہو سکتا ہے وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ پروگرام بار بار چلا کے دیکھنا کہ جی یہ کنٹرول جو ہے وہ زیادہ دائیں طرف ہے یہ زیادہ بائیں طرف ہے اٹس کرپٹک یہ کرنا بہت مشکل کام ہے ایک جب آپ کوئی ریسورس فائل بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ہم نے ڈائلاگ کی resource definition statement last time دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر آپ مزید مختلف کنٹرول کی اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں بٹن ہے ایل ٹیکسٹ کی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں ایک اسٹیٹک کنٹرول ہوتا ہے جس کے اندر لیفٹ الائن لکھا جاتا ہے اس طرح سے بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کسی ریسورس ڈیفینیشن فائل میں ایک جنرل کنٹرول اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں یعنی push button def push button یا بٹن اور ایل ٹیکسٹ اس کے ساتھ آپ کنٹرول کی ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ہے کنٹرول کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا جو جنرل فارمیٹ ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کنٹرول تو یہ تو ایک طرح سے آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ٹیکسٹ دیتے ہیں جو اس پرٹیکولر کنٹرول کا ٹیکسٹ ہوتا ہے مثلا ریڈیو بٹن کے رائٹ پہ جو ٹیکسٹ اپیئر ہوتا ہے یہ وہ ہوگا پش بٹن کے اوپر جو ٹیکسٹ اپیئر ہوتا ہے یہ وہ ہوگا اسٹیٹک کنٹرول میں جو ٹیکسٹ اپیئر ہوتا ہے یہ وہ یہ وہ والا ٹیکسٹ ہوگا اس کے بعد آپ آئی ڈی دیتے ہیں ایک آئیڈینٹیفائر انٹیجر جو ریکوائرڈ ہوتا ہے نارمل آئی ڈی جس طرح سے ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس پرٹیکولر کنٹرول کی کلاس بتاتے ہیں اور اس کے بعد اسٹائل نارملی آپ ونڈو اسٹائل ہوتے ہیں وہ آپ کنٹرول کی ونڈو اسٹائل دیں گے اس کے بعد ایکس وائل پوزیشن جہاں پہ یہ اس کی لیفٹ ٹاپ کارنر جہاں سے یہ ڈرا ہونا شروع ہوگا اس کے بعد ویٹ اور ہائٹ اور اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ اسٹائل تو جو کنٹرول کی جو کلاس ہے اس کی ایک نظر دیکھتے ہیں ٹوٹل سکس کلاسز ہیں جو آپ یہاں کنٹرول کی اسٹیٹمنٹ کے بعد دے سکتے ہیں یہ کون کون سی کلاسز ہیں یہ ہیں button combo edit list box scroll bar اور اسٹیٹک کلاسز یعنی آپ button combo box edit box list box scroll bar اور اسٹیٹک کنٹرول کنٹرول کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو بنا سکتے ہیں ہم ایک سیمپل uh, اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے کنٹرول کیپشن کوئی بھی کیپشن جو ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہی اس کے اوپر آ جائے گا کیپشن جس طرح سے ہم نے ابھی دیا ہوا ہے اس کے بعد اس کا آئیڈینٹیفائر ہے I D C radio rectangle یہ ایکچولی وہ والا کنٹرول uh, ہے ریڈیو بٹن کا جو ہم نے اپنے موڈلس ڈائلاگ کے اوپر ڈسپلے کروایا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی کلاس ہم نے دی ہوئی ہے کلاس اس کی ہے بٹن اور اس کے سٹائلز میں ہم نے آٹو ریڈیو بٹن اور ڈبلو ایس گروپ کیونکہ یہ ایک نیا گروپ اسٹارٹ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا وہ بٹن ہے یہ جو جس جس بٹن کا ابھی ہم نے آپ کو کنٹرول اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے this starts a new group ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے ڈبلو ایس گروپ اسٹائل دیا ہوا ہے اس کے بعد ٹیپ اسٹاپ یعنی آپ ٹیپ پریس کریں گے تو اس کے اوپر بھی فوکس آئے گا اور اس کے بعد اس کی چار ڈائمینشنس اس کے کوئی ایکسٹینڈیڈ اسٹائل ہم نے نہیں دیے ہوئے اس طرح کی بہت ساری کنٹرول اسٹیٹمنٹس کو ملا کے ہم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ریسورس فائل بنائی ہے اپنے موڈلس ڈائلاگ کی اسٹیٹمنٹ کے لیے وہ ریسورس ڈیفیشن اسٹیٹمنٹ جس سے ہمارا موڈلس ڈائلاگ بنتا ہے ہم نے اس میں سے کچھ اسٹیٹمنٹس یہاں پہ دکھائی ہوئی ہیں کنٹرول پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیے control rectangle I D C radio rectangle button اس کی کلاس ہے اور اس کے بعد اس کے اسٹائلز ہیں auto automatic radio button W S group W S tab stop اور پھر اس کی ڈائمینشنس اس کے بعد ہم نے سیکنڈ جو ہمارا ریڈیو بٹن ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے سرکل جیسے آپ نے فگر میں دیکھا تھا تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح کی بالکل سملر اسٹیٹمنٹ سے ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک ریڈیو بٹن ہے اس میں آٹو ریڈیو بٹن کا سٹائل دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈبلو ایس گروپ اسٹائل نہیں دیا ہوا اور نہ ہی ٹیپ اسٹاپ اسٹائل دیا ہے تو نہ یہ ٹیپ سے اس کے اوپر فوکس آ سکے گا نہ یہ کیونکہ نیا گروپ اسٹارٹ کر رہا ہے بلکہ یہ پہلے والے بٹن ریکٹینگل جو بٹن ہے اس کے اسٹارٹ کیے ہوئے گروپ کا پارٹ ہے اب آپ دیکھتے جائیے اس کے بعد جو ہمارے پاس کنٹرول اسٹیٹمنٹ ہے اپنی ریسورس فائل میں وہ ہے ٹیکسٹ یعنی ایک ریڈیو بٹن ہے جس کے دائیں طرف لکھا ہوا ٹیکسٹ اس کے بھی ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہے ہماری پریویس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے یہ ہے ڈیف پش بٹن اس بٹن کا ٹیکسٹ ہم نے دیا ہوا ہے ڈرا یہ ایمپرسینٹ کا سائن ڈی سے پہلے نظر آ رہا ہے آپ کو ڈی ایک نیمونک ہے یعنی اگر آپ آلٹ ڈی پریس کریں گے تو آپ کا وہ والا ڈرا کا بٹن جو ہے یہ پش ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے بٹن کا آئی ڈی دیا ہوا ہے اس کی ڈائمینشن دی ہوئی ہیں اور آخر میں اب یہاں پہ آپ ایس گروپ اسٹائل دیکھ رہے ہیں یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہم نے ریکٹینگل کے ریڈیو بٹن سے گروپ گروپ اسٹارٹ کیا تھا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوا ہے یہاں سے پھر ایک نیا گروپ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اوپر والے جو تین ہم نے کنٹرول دیے تھے وہ تینوں ریڈیو بٹن سے ان کا ایک گروپ بن گیا ہے یہ ڈیفالٹ پش بٹن ہے اس کے بعد ہم نے پش بٹن ایک نارمل بٹن ہم نے دیا ہوا ہے کوئٹ اپلیکیشن جی یہ کوئٹ اپلیکیشن کا بٹن بھی ہمارے موڈلس ڈائلگ میں موجود ہوگا ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ نارمل سی بات تھی ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا کوئٹ اپلیکیشن کا بٹن جب کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کوئٹ کر جائے گی تو اس کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ دیکھیے اس کی آپ کنٹرول اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں push button quit application normal I D دیا ہوا ہے اس کی ڈائمینشن دی ہوئی ہیں دیٹس آل اس کے بعد آپ دیکھیے ہم نے دیا ہوا ہے گروپ باکس اس کا جو ٹیکسٹ ہم نے دیا ہوا ہے یہ ہے فیگر ٹائپ اور اس کا آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی سی اسٹیٹک جو نارملی ہم کسی بھی کنٹرول کا دے دیتے ہیں جس کو ہم نے استعمال نہ کرنا ہو تو یہ ایک گروپ باکس ہے تو گروپ باکس کیا چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے بٹن تین دیے ہوئے ہیں ریکٹینگل ٹیکسٹ اور سرکل کا ان کے اندر گرد ایک لائن سی لگی ہوئی ہے جس سے ان کا ویژولی پتا چل رہا ہے کہ یہ تینوں گروپ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو گروپ باکس بیسکلی اس طرح کا ایک بارڈر سا ڈرا کرنے کا کام آتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے ایک اسٹیٹک کنٹرول تھا اس کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ویژلی گروپ کرتا ہے مختلف کنٹرولز کو اس کا ڈبلیو ایس گروپ اسٹائل سے کوئی تعلق نہیں ہے گروپ باکس ایک نام ہے صرف ایک نام ہے جس طرح اسٹیٹک کا نام ہوتا ہے اس طرح سے گروپ باکس کنٹرول بھی ایک نام ہے جس جو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے اس کی شکل کی وجہ سے جو ہم نے ٹیکسٹ دیا ہوا اس کے اوپر اپیئر ہوگا کہ یہ جو فگرس ہیں ان کی ٹائپ کیا فگر ٹائپ کا ٹیکسٹ اوپر اپیئر ہوگا جیسے آپ اپلیکیشن کی آپ نے جو اسکرین شاٹ تھا اس میں دیکھا تھا تو اب آپ دیکھیے اس کے بعد ہم جو اسٹیٹمنٹ یہاں پہ دے رہے ہیں وہ پش بٹن یہ برش کلر وہی جو ہم نے بٹن بنایا ہوا تھا برش کلر یہ ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا اسٹائل بھی ڈبلو ایس گروپ ہے تو یہ ایک نیا گروپ اسٹارٹ کرے گا اگلا بٹن جو ہم نے بنایا ہے اپنے ڈائلگ باکس میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ کلر یہ بٹن جو ہے یہ ٹیکسٹ کلر سیٹ کرنے کا کام آئے گا اس کا اسٹائل ڈبلو ایس گروپ نہیں ہے یعنی یہ دونوں بٹن ایک گروپ کا پارٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے ایک اور گروپ باکس کلر سلیکشن یہ گروپ باکس جو ہے یہ بیسکلی اوپر والے دو بٹنس کے اس کی ڈائمینشنز جو ہم نے دیے ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اوپر والے دو جو بٹنس ہیں ہمارے ٹیکسٹ کلر اور برش کلر ان کا احاطہ کرے گا ان کے گرد یہ لائن ڈرا کرے گا جسٹ ویژلی ان کو ایزی بنانے کے یوزر کے لیے آسان بنانے کے لیے دیکھنے میں اس کے بعد ہم نے ایڈٹ کنٹرول ڈیفائن کیا ہوا ہے ایڈٹ کنٹرول کو ڈیفائن کرنے کی کنٹرول اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایڈٹ ٹیکسٹ ایڈٹ ٹیکسٹ یہ ایڈٹ کنٹرول بن گیا اس کے بعد اس کا آئی ڈی ڈائمینشنس اور اس کے بعد E S underscore auto H scroll یہ اس کام کے لیے یوز ہوتا ہے اگر اگر آپ ہاریزونٹل اسکرولنگ اس ایڈٹ کنٹرول میں انیبل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایل ٹیکسٹ ایل ٹیکسٹ آپ کے پاس اسٹیٹک کنٹرولز ہیں یہ دونوں اسٹیٹک کنٹرولز بہت اہم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل ٹیکسٹ کے بعد ہم نے جہاں پہ ٹیکسٹ دینا ہوتا ہے اس کنٹرول کا وہاں پہ ہم نے ایم ٹی لائن دی کچھ بھی نہیں دیا ہوا نل اسٹرنگ دی ہوئی ہے سمپل ڈبل کوٹس دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کا آئی ڈی ڈائمنشن دی ہوئی ہیں تو یہ دونوں ٹیکسٹ کنٹرول کیا ہیں اور کس کام آئیں گے یہ جو دونوں کنٹرولز ہیں یہ وہ والے کنٹرولز ہیں جو فل کلر برش کلر اور ٹیکسٹ کلر کے بائیں طرف ڈسپلیڈ ہیں اور یہ جو اسٹیٹک کنٹرولز ہیں یہ ہم استعمال کریں گے کرنٹ کلر ڈسپلے کرنے کے لیے جو بھی کرنٹلی سلیکٹڈ کلر ہے وہ ڈسپلے کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے سو شارٹلی دیکھیں گے کہ ہم انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں جی اس کے بعد آپ کی ریسورس فائل میں اباؤٹ ڈایالاگ کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ ہے اس میں باقی سبھی کچھ بھی نیا نہیں ہے سبھی کچھ ویسا ہی ہے ایک ڈیفالٹ بٹن ہے اس کے بعد اس کے اندر ٹیکسٹ ہے اسٹیٹک ٹیکسٹ اور سب کچھ آئکن ہے ایک جس کے اندر ہم نے آئکن کا آئی ڈی دیا ہوا ہے آئکن بھی ہماری ریسورس فائل میں کہیں ڈیفائنڈ ہے جو اہم بات ہے ہمارے اباؤٹ باکس میں یہ ہے list box control list box control جو ہے یہ اس کا ہم نے آئی ڈی دیا ہوا ہے ڈائمینشن دی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا L B S sort style دیا ہوا ہے L B S sort style دینے سے اس لسٹ باکس کے اندر جب بھی آپ کو اسٹرنگ وغیرہ ایڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کو سارٹ کر دے گا اس کے بعد ان کا ورٹیکل اسکرول بھی انیبلڈ ہے اس کی اسٹائل دیا ہوا ہے اور ٹیپ اسٹاپ بھی ہے یہ ان سے پہلے ہم نے ایک اور اسٹائل دیا ہوا ہے no integral height no integral height جب آپ اسٹائل دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کنٹرول کی ہائٹ ایسی ہوتی ہے کہ چار لائنیں تو ٹھیک نظر آ رہی ہیں لیکن پانچویں آدھی نظر آ رہی ہے اس کو نو انٹیگرل ہائٹ کے اسٹائل سے آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں اگر آپ اسے اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو کنٹرول ہمیشہ پوری چار لائنیں ہی ڈسپلے کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ آدھی یا فریکشنل uh, لائن جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کرے گا جس میں آپ کیریکٹرس کے صرف سر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی حالت نہیں ہوگی پوری کی پوری لائن ایک دفعہ ڈسپلے ہوگی اور کچھ نہیں تو اب ہم ایپلیکیشن کو دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کی ہم نے اپلیکیشن کس طرح سے بنائی ہے تو آپ دیکھیے ون مین سے پہلے ہم بالکل یوزلی اپنی مین ونڈو کریٹ کر رہے ہیں ہم وہیں سے ہم نے یہ کوڈ کاپی کیا ہوا ہے جو ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ہم نے window class name window name create window کو پاس کیے ہوئے ہیں اس سے یہ ونڈو کلاس نیم اور ونڈو نیم بیسکلی ہم نے اسٹرنگز لوڈ کی تھیں اپنے اسٹرنگ ٹیبل سے یہ دو بفرز ہیں بیسکلی کریکٹر بفرز ہیں تو یہ دونوں ہم نے اسٹرنگس پاس کی ہوئی ہیں کریٹ ونڈو کو کریٹ ونڈو ہماری ونڈو بنا دے گا اس ونڈو کلاس نیم کی اور اس ونڈو نیم جو ہے اس کی کیپشن میں اس کا ٹیکسٹ آ جائے گا اس کے بعد ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی جو ہینڈل مین ونڈو کریٹ ہو بھی گئی ہے نہیں بالکل نارمل سی بات ہے اگلی اسٹیٹمنٹ میں ہم ڈائلاگ کریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنا I D D dialog draw جو ہمارا موڈلیس ڈائلاگ ڈائلگ ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں اس کا اونر ہم نے مین ونڈو کا قرار دیا ہوا ہے اور اس کا جو ڈائلگ پروسیجر ہے وہ ہے کمانڈ ڈائلاگ پراک اس کے بعد ہم نے جو فنکشن کال کیا یہ ہے شو ونڈو شو ونڈو کا فنکشن ہم نے اس لیے کال کیا ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر آپ کسی موڈلس ڈائلگ میں ڈبلیو ایس ویزیبل اسٹائل نہیں دیتے تو وہ کریٹ کرنے کے باوجود نظر نہیں آتا اسکرین کے اوپر کیونکہ وہ ڈبلیو ایس ویزیبل اسٹائل اس کا سیٹ نہیں ہوتا یہ کیس صرف ماڈلس ڈائلگس کا ہے ماڈل ڈائلگس میں آپ چاہے ڈبلیو ایس ویزیبل اسٹائل دیں یا نہ دیں وہ ہمیشہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوتے ہیں تو چونکہ اب یہ ہمارا موڈلیس ڈائلاگ ڈائلگ ہے اور ہم نے جان بوجھ کے ڈبلو ایس ویزیبل اسٹائل نہیں دیا تھا تو اب ہم یہاں پہ شو ونڈو کال کریں گے جس سے جو ہمارا ڈائلاگ ہے یہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا اس کا سیکنڈ پیرامیٹر یہ بتا رہا ہے کہ ونڈو کو شو کرنا ہے S W underscore show اس کے بعد ایک بولین ویریبل ہے کمانڈ ڈائلاگ شون اس کو ہم نے ٹرو کرا دیا ہوا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا جو ہماری مین ونڈو ہے اس کا مینیو آئٹم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہم نے ڈائلگ ابھی بھی ویزیبل کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ویو مینیو میں تھا شو کمانڈ ڈائلگ اس کے ساتھ ایک چیک مارک آ جائے کیونکہ ہمارا ڈائلگ اس وقت شون ہے اسکرین کے اوپر ویزیبل ہوگا تو ہم چیک مینیو آئٹم کے فنکشن کے تھرو وہ چیک مارک لگا رہے ہیں اس کے بعد ایک نکال دیکھیے ہمارے ایپلیکیشن کے میسج لوپ کے اوپر یہ بالکل نارمل میسج لوپ ہے لیکن بس اس میں ہم نے اس ڈائلاگ میسج کال کیا ہوا ہے اور ہم اس ڈائلاگ میسج جب فالس ریٹرن کرتا ہے اونلی دین ہم ٹرانسلیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج کال کرتے ہیں کیونکہ اس ڈائلاگ میسج فالس تبھی ریٹرن کرتا ہے جب جو میسج ہے آپ کا وہ ڈائلاگ کے لیے نہ ہو اگر وہ میسج ڈائلاگ کے لیے ہے تو اس ڈائلاگ میسج اس ڈائلاگ کے ڈائلاگ پروسیجر کو یہ میسج بھیج دے گا اور آپ کو ٹرو ریٹرن کر دے گا تو یہ ہمارا میسج لوپ ہو گیا تو مینیو کمانڈس کو اب ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں ہماری جو مینیو کمانڈس ہیں ہماری مین ونڈو میں وہ کہاں پہ ہینڈل ہوں گی وہ ہمارے ونڈو پروسیجر میں ہینڈل ہوں گی مین ونڈو کے تو دیکھتے ہیں باقی سب کچھ انڈرسٹوڈ ہے W M command message generate ہوگا اس کو آپ ہائی ورڈ لو ورڈ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ آپ کریں گے تو اب ہم اس کا صرف کیس اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کے آئی ڈی کے اوپر کیس لگایا ہوا ہے اگر جو ہمارا ڈبلو ایم کمانڈ میسج ہے وہ اس طرح سے آیا کہ اس کے اندر جو آئی ڈی ہے وہ ہمارا I D view show command dialog ہے یعنی یہ اس مینیو کے اوپر کلک ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں وہی والا ویریبل جو ہم نے پیچھے سیٹ کیا ہے ڈائلاگ کو شو کرواتے ہوئے کہ جی کمانڈ ڈائلگ شون اگر وہ ڈسپلیڈ ہے تو اس کو ہائڈ کر دیا جائے ہائڈ کرتے ہی ہم چونکہ اب ہڈن ہو گیا ہے تو مینیو آئٹم کو ان چیک کریں گے نیکسٹ فنکشن میں چیک مینیو آئٹم کے تھرو ہم I D view show command اس پرٹیکولر جو مینیو آئٹم ہے جو ویو کے اندر اس کے اوپر ان چیک کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں M F underscore uncheck کا فلیگ ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اور اب چونکہ جو کمانڈ ڈائلگ ہے وہ اسکرین سے غائب ہو چکا ہوگا اور ہمارا مینیو آئٹم ہے اس کو ان چیک بھی کر دیا ہوا ہے تو ہم کمانڈ ڈائلگ شون جو ہے اس کے اوپر اس کے اندر ہم نے فالس رکھوا دیا ہوا ہے فرض کیجیے یہ والی کہ ایف کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے یعنی اف کمانڈ ڈائلگ شون جو ہے وہ فالس ہو جاتی ہے کیونکہ کمانڈ ڈائلگ شون میں فالس پڑا ہوا ہے ڈائلگ ابھی کسی ایسے وقت پہ مینیو پہ کلک ہوا ہے کہ ڈائلگ انویزیبل تھا تو ایلس پارٹ میں بالکل نارمل سی پروسیسنگ ہوگی اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ پروسیسنگ ہوگی یعنی آپ یہ کریں گے کہ آپ ڈائلگ uh, جو ہڈن تھا اس کو ڈسپلے کر دیں گے اپنا جو بورین ویریبل تھا کمانڈ ڈائلگ شون اس کو آپ ٹرو کر دیں گے اور آپ مینیو آئٹم میں اگین چیک مارک لگا دیں گے it's as you you processing code cut copy paste practice ہے بیسکلی تو اسی کوڈ کو آپ وہاں پہ ایلس uh, پارٹ میں کاپی کر کے لے جائیں گے uh, لیکن اس کا افیکٹ اپوزٹ ہوگا یعنی اگر آپ اب ہڈن ڈائلاگ جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا وہ بولین ویریبل جو ہم نے کمانڈ ڈائلاگ شون اس کو لیا ہوا تھا اس کو آپ ٹرو کر دیں گے اور ساتھ میں وہ جو ویو مینیو کے اندر ہمارا مینیو آئٹم ہے کمانڈ ڈائلاگ شون اس کے ساتھ چیک مارک لگا دیں گے تو یہ ہوگا ساری پروسیسنگ جو آپ ایلس پارٹ میں کریں گے اب اپنا ڈائلاگ پروسیجر دیکھ لیتے ہیں کمانڈ ڈائلاگ پراک اس کا انٹ ڈائلاگ میسج وہ دیکھ لیجیے اس میں ہم بائی ڈیفالٹ ہمارا آپشن ہوگا ریکٹینگل کے اوپر سیٹ ہوا ہوگا تو ہم نے یہاں پہ check D L G button کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اور اس فنکشن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ you can consult the documentation اس میں ہم نے I D C radio rectangle اس کا آئی ڈی دیا ہوا ہے تو کیا ہوگا اس ریکٹینگل کا جو بٹن تھا وہ چیک ہو جائے گا چونکہ وہ ایک گروپ کا پارٹ ہے تو اس گروپ کے جو باقی دو بٹنس ہیں سرکل اور ٹیکسٹ وہ ان چیک ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایڈٹ کنٹرول کو ڈسیبل کیا ہوا ہے اینیبل ونڈو کا فنکشن کال کر کے ہم نے ایڈٹ ٹیکسٹ کو ڈسیبل کیا ہوا ہے یہاں پہ get D L G item کا فنکشن کال کیا ہوا ہے کیونکہ انیبل ونڈو جو کا جو پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ اس ونڈو کا ہینڈل ہوتا ہے جس کو آپ اینیبل یا ڈسیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے get D L G item function call کر کے I D C edit text اس ٹیکسٹ باکس کا جو ٹیکسٹ ہم نے ایڈٹ کنٹرول لیا ہوا تھا اس کا ونڈو ہینڈل لے لیا ہے اور اس کو ہم نے انیبل ونڈو کو پاس کر کے اس کنٹرول کو ڈسیبل کر دیا اس کے بعد ہم نے send D L G item message کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم ای ایم لمٹ ٹیکسٹ کا میسج بھیج رہے ہیں ایڈٹ کنٹرول کو بیسکلی یہ والا میسج بھیجنے کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم ایڈٹ uh, کنٹرول کے اندر ایک پرٹیکولر نمبر سے زیادہ کریکٹرز ٹائپ نہیں ہونے دینا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ یوزر ایک خاص حد سے اوپر کریکٹرز اس کے اندر ٹائپ کرے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں ذرا ان میسیجز کی سمری دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے پہلا message B M set check B M is button message B M set check اس کا ڈبلو پیرا میں آپ چیک اسٹیٹ دیتے ہیں B S T checked B S T unchecked ہو سکتی ہیں ایک اور اسٹیٹ بھی اس کی اویلیبل ہے سو آپ ڈاکیومنٹیشن دیکھ لیجیے گا اگر آپ یہ میسج بھیجتے ہیں تو اگر بی ایس ٹی چیک بھیجیں گے ڈبلو میں تو وہ والا جو بٹن ہے وہ چیک ہو جائے گا ورنہ ان چیک ہو جائے گا جس طرح ہمارا ریڈیو بٹن جو ہے اس کیس میں ہم نے چیک کیا تھا لیکن ہم نے check D L G button function call کیا تھا ان افیکٹ جو check D L G button function ہے وہ سینڈ میسج کے تھرو یا send D L G item message کے through B M underscore set check message بھیجتا ہے کنٹرول کو اس کے بعد ایڈٹ کنٹرول کے میسج دیکھ لیجئے یہاں پہ E M underscore text کا میسج ہے اس کے پیرم میں آپ ٹیکسٹ لینتھ بتاتے ہیں بس کیجیے آپ نے یہاں پہ بیس ٹوینٹی بتا دیا تو ایڈٹ کنٹرول میں جب یوزر بیس کر کے ٹائپ کر چکے گا تو اس کے بعد اگر وہ ٹائپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بیپ سنائی دے گی مزید وہ ٹائپ نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ بیک اسپیس کرے یا اور کچھ کرے اس کے بعد ایڈٹ کنٹرول کا ایک اور میسج ہے E M underscore set sel edit control کے اندر سلیکشن سیٹ کرنے کا کام آتا ہے ڈبلو پیرم میں اسٹارٹنگ پوزیشن اور ایل پیرم میں اینڈنگ پوزیشن دونوں زیرو بیسڈ ہوتی ہیں فرض کیجیے اگر آپ کے پاس بیس کیریکٹرس ہیں اسٹارٹنگ پوزیشن زیرو ہے اور اینڈنگ پوزیشن نائن ہے تو پہلے دس کریکٹر جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہوں گے وہ ریورس ویڈیو میں نظر آئیں گے جس طرح سے نارملی آپ ٹیکس خود سلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ اسٹارٹنگ پوزیشن میں زیرو اور اینڈنگ پوزیشن میں مائنس ون دے دیتے ہیں تو پورے کا پورا ٹیکس سلیکٹ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح سے اگر آپ اسٹارٹنگ پوزیشن میں مائنس ون دے دیتے ہیں تو جتنی کرنٹ سلیکشن ہوگی وہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گی یہ ونڈوز کی ڈاکیومنٹیشن سے ہمیں پتا چلا اب ایک نظر پھر واپس آئیے کمانڈ ڈائلگ پراک کے اوپر جو ہم دیکھ رہے تھے تو اب یہاں پہ ہم نے ای ایم لمٹ ٹیکسٹ کا میسج بھیجا ہوا ہے اور ہم نے ٹیکسٹ لمٹ ہم نے ڈبلو میں اسپیسیفائی کیا ہوا ہے انڈر اسکور یہ ڈیفائن کی ہوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں پچاس ساٹھ ستر کچھ بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اپنے پاس اس کے بعد سیٹ ونڈو ٹیکسٹ کے تھرو ہم ایڈٹ کنٹرول میں ایک ڈیفالٹ ٹیکسٹ ڈسپلے کروا رہے ہیں سیٹ ونڈو ٹیکسٹ کا فنکشن جیسے آپ جانتے ہوں گے کے ونڈو میں کوئی ٹیکسٹ ڈسپلے کر دیتا ہے ہم نے ٹیکسٹ ڈسپلے کیا ہوا ہے دس از ورچوئل یونیورسٹی اس کے بعد ہم نے دو اور ممبرس برش کلر اور ٹیکسٹ کلر لیے ہوئے ہیں دو اور ویریبلس اس میں یہ دونوں ویریبل جو ہیں یہ اسٹیٹک ہیں ان کو آپ ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے static colour F colour F structure Windows میں ایک آر جی بی کلر کو ریپرزینٹ کرنے کے کام آتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی کلر ڈائلگ میں سلیکٹ کرتے ہیں کلر تو نیچے اس کی ریڈ گرین بلو ویلوز آ رہی ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک سے دو سو پچپن تک ویری ہو سکتی ہے تو کلر ریف اسٹرکچر میں آر جی بی تینوں ویلوز کو ہم اسٹور کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے کلر ریف ٹائپ کے دو اسٹیٹک ویریبل لیے ہوئے ہیں text colour and brush colour static ہم نے ان کو اس لیے لیا ہوا ہے تاکہ اکراس ملٹیپل میسجز یعنی جب ملٹیپل میسجز آئیں ایک دفعہ میسج آیا ڈائلگ پروسیجر کال ہوا ریٹرن ہو گیا پھر ایک اور میسج آیا تو دو میسجز درمیان یہ ڈسٹروائے نہ ہو جب فنکشن ریٹرن کرے تو یہ ڈسٹروائے نہ ہو ہم نے ان کو انیشل دی ہوئی ہیں دو کانسٹینٹس ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں R G B underscore brush colour اور R G B underscore text colour ان کے ڈیفینیشن میں ہم نے R G B macro call کیا ہوا ہے ونڈوز کا R G B macro call کیا ہوا ہے آر جی بی میکرو تین ویلوز لیتا ہے ریڈ گرین اور بلو کی انٹرجر ویلوز اور آپ کو ایک کلر ریف اسٹرکچر ریٹرن کر دیتا ہے تو ہوگا کیا برش کلر میں ہم نے جو آر جی بی انڈر اس کو برش کلر اسائن کروایا ہوا ہے وہاں پہ یہ والا میکرو کال ہو جائے گا پری اس ہمارے والے جو ڈیفائن کانسٹنٹ ہے اس کو اسے ریپلیس کر دے گا اس میکرو سے اور ان افیکٹ اس اس میکرو میکرو کو پھر کی ایکسپینشن سے ریپلیس کیا جائے گا یہی حال ہمارے ٹیکسٹ کلر کا ہوگا تو یہ بیسکلی برش کلر اور ٹیکسٹ کلر کو ہم نے دو ڈیفالٹ کلر دیے ہوئے ہیں ان کی ریڈ گرین بلو ویلیز آپ دیکھ رہے ہیں جو برش کلر کی آر جی بی ویلو ہے یہ 255 255 سکسٹی اور ٹیکسٹ کلر کی جو آر جی بی ویلو ہے وہ ہے zero fifty and two twenty اب باری ہے ڈبلو ایم کمانڈ میسج کو پروسیس کرنے کی ڈبلو ایم کمانڈ میسج ہم نے کمانڈ میں جو پروسیس کیا ہوا ہے فرض کیجئے کسی ریڈیو بٹن پہ کلک ہوا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر وہ سرکل یا ریکٹینگل کے اوپر کلک ہوا ہے تو ایڈٹ کنٹرول جو ہم نے نیچے دیا ہوا ڈسیبل ہو جائے ورنہ وہ انیبل ہو جائے تو ہم نے یہی کام یہاں پہ کیا ہوا ہے آ, باقی پروسیسنگ آپ جانتے ہی ہوں گے I D C radio rectangle کے کیس میں اگر ریکٹینگل والے بٹن پہ کلک ہوا ہے تو ہم سمپلی یہ کرتے ہیں کہ get D L G item کے تھرو جو ایڈٹ کنٹرول ہے ٹیکسٹ جو edit I D C edit text اس کا ہینڈل ریٹریو کر کے اس کو اینیبل ونڈو میں کے تھرو اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں کیونکہ انیبل ونڈو کا نیکسٹ پیرامیٹر ہم نے فالس یہاں پہ پاس کیا ہوا ہے بالکل یہی حال ہمارے I D C radio circle کا بھی ہوگا جب اس پہ کلک ہوگا تب بھی ہمارا جو ایڈٹ کنٹرول ہے اس کو ڈسیبل کر دیں گے فرق کیجئے جو ہمارا I T C radio text ہے جو ہمارا ریڈیو بٹن تیسرا ریڈیو بٹن ہے اس پہ کلک ہو گیا تو ہم اب یہاں پہ ایڈٹ کنٹرول کو انیبل کر رہے ہیں اور ہم ایک میسج بھیج رہے ہیں send D L G item message کے تھرو اس ایڈٹ کنٹرول کو اور یہ میسج کیا کر رہا ہے E M underscore set sel message ہے starting position zero ending position minus one آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلو پیرم اور ایل پیرم میں تو یہ میسج ہم بھیج کے بیسکلی جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ جب E M underscore set sel میں یہ دو ویلیوز بھیجیں گے تو ہمارا جو ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر جو بھی ٹیکسٹ دیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سلیکٹ ہو جائے گا یعنی اب ان افیکٹ ہوگا کیا جب آپ تیسرے ریڈیو بٹن پہ ٹیکسٹ والے ریڈیو بٹن پہ کلک کریں گے تو ایک تو ایڈٹ کنٹرول انیبل ہو جائے گا اور دوسرے اس کے اندر موجود تمام ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا اب ہم تھوڑا ڈسکرائب کر لیں کہ جو ہم نے اسٹیٹک کنٹرول دیے ہوئے تھے برش کلر اور ٹیکسٹ کلر کے بائیں طرف جو ریکٹینگلس آپ کو نظر آ رہے تھے وہ بیسکلی اسٹیٹک کنٹرولس تھے ہم ان کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کلر uh, کیسے کیا جو کرنٹ کلر ہے ہم ان کے اندر ڈسپلے کیسے کرتے ہیں بیسکلی uh, uh, جب بھی آپ کسی اسٹیٹک کنٹرول کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس W M underscore C T L colour static message آتا ہے جب بھی کوئی کلر جو ہے اس کو پینٹ کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی اسٹیٹک کنٹرول جو ہے اس کو پینٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ڈبلو پیرم میں اس پرٹیکولر اسٹیٹک کنٹرول کا ڈیوائس کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایل پیرم میں اس پرٹیکولر اسٹیٹک کنٹرول کا ہینڈل ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک ونڈو ہے تو اس کا ہینڈل ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس یہ میسج ریسیو ہوگا تو ہم جان جائیں گے کہ اب سسٹم جو ہے اس پرٹیکولر اسٹیٹک کنٹرول کا بیک گراؤنڈ پرنٹ کرنے جا رہا ہے تو ہماری ونڈوز کی ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی کا اس اسٹیٹک کنٹرول میں اپنی مرضی کا رنگ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ ایک برش کریٹ کیجئے یا برش کہیں سے حاصل کیجئے اور اس میسج کے رسپانس میں اس میسج کے کیس میں آپ اس پرٹیکولر برش کو بول میں ٹائپ کاسٹ کر کے ریٹرن کروا دیں اور اگر آپ اس پرٹیکولر میسج میں یہ چاہتے ہیں اس کو آپ نے ٹھیک ہے وہاں پہ کیس بھی لگایا ہوا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کا جو ڈیفالٹ بہیویئر وہی رہے تو وہاں پہ آپ فالس ریٹرن کر دیں تو ہم نے ایگزیکٹلی یہی کام اپنے اس ایپلیکیشن میں کیا ہوا ہے جب بھی ہمیں C T L colour static message display ہمارے ریسیو ہوگا تو ہم یہ چیک کریں گے کہ کس اسٹیٹک کنٹرول کے لیے کیونکہ اور بھی کافی سارے اسٹیٹک کنٹرولس ہیں اور ہم یہ چیک کریں گے کیا یہ دونوں ان دونوں اسٹیٹک کنٹرول کے لیے ہے ان دونوں اسٹیٹک کنٹرول کے کیس میں پہلے والے اسٹیٹک کنٹرول کے لیے ہم جو ٹیکسٹ کلر کلر ریف ہم نے رکھا ہوا تھا ویریبل اس کا برش کریٹ کر کے ریٹرن کروا دیتے ہیں اور دوسرا والا جو ہمارا نچلا اسٹیٹک کنٹرول ہے اس کے کیس میں ہم نے جو فل کلر یا برش کلر رکھا ہوا ہے اس کا اس کلر کا ہم ایک برش کریٹ کر کے ریٹرن کروا دیتے ہیں تو اس کو ہم ابھی دیکھ بھی لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ W M C T L colour static message process کیا ہوا ہے تو اس میسیج میں اگر ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ سوئچ لگایا ہوا ہے کہ get D L G control I D ہمارے پاس ہم نے جیسے بتایا ایل پیرم میں اس پرٹیکولر کنٹرول کا ہینڈل آتا ہے get D L G control I D کیا کرتا ہے اگر آپ کے پاس کسی کنٹرول کا ونڈو ہینڈل ہو تو یہ اس کو کو آپ اس کا آئی ڈی ریٹرن کر دیتا ہے تو ہم نے اس آئی ڈی پہ سوئچ لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ I D C static text colour کے کیس میں ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو ایچ برش ویلو ہے ایک کوئی ہم نے ایک ویریبل لیا ہوا ہے ایچ برش اگر پہلے سے ہم نے کوئی برش کریٹ کیا ہوا تھا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کریٹ سالڈ برش کا فنکشن کال کر کے ایک برش کریٹ کرتے ہیں نیا کس کلر کا text colour create solid brush جیسے ہم پہلے ایک لیکچر میں دیکھ چکے ہیں یہ کلر لیتا ہے تو ہم نے ٹیکسٹ کلر ہم نے جو ڈیفالٹ ویلو سیٹ کی تھی وہ یہاں پہ آئے گی تو ہم اس کلر کا ایک سالڈ برش کریٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کی اگلی اسٹیٹمنٹ میں مولین میں ٹائپ کاسٹ کر کے ریٹرن کروا دیتے ہیں بالکل اسی طرح کی ہینڈلنگ آپ کے پاس I D C static brush colour کے کیس میں ہے یہاں پہ ہم جو سالڈ برش کریٹ کر رہے ہیں اس میں ہم برش کلر کا کلر ریف استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ٹائپ کاسٹ کر کے ریٹرن کروا رہے ہیں تو ان افیکٹ ہوگا یہ کہ چونکہ آپ نے ایک solid brush create solid brush کے تھرو آپ نے ایک برش کریٹ کیا اور اس کو ریٹرن کروا دیا تو ہماری اسپیسیفکیشن ونڈوز کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق ہم نے چونکہ آپ اس برش کو ریٹرن کیا ہے تو W M C T L colour static میں جب آپ کو برش ریٹرن کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس پرٹیکولر کنٹرول جس کے لیے وہ میسج آیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ اس پرٹیکولر برش سے پینٹ کیا جائے گا یعنی ہمارا مقصد حل ہو جائے گا وہ دونوں کنٹرول اس پرٹیکولر کلر میں پینٹ ہو جائیں گے تو آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی جو ہم W C T L colour static کا میسج پروسیس کر رہے تھے تو ہم نے پہلے یہ چیک کیا کہ ایچ برش نل نہیں ہے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے اسکرین کے اوپر اگر وہ نل نہیں ہے تو ہم ڈیلیٹ آبجیکٹ کال کر رہے ہیں کیونکہ ہوگا یہ کہ W C T regular static تو کئی دفعہ پوسٹ کیا جائے گا اگر ہر دفعہ ہر دفعہ ہم ایک برش کریٹ کر کے ریٹرن کرواتے رہیں گے تو وہ برشز ایکومولیٹ ہوتے جائیں گے G D I resources consume ہوتے جائیں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہم نے کوئی برش کریٹ کیا ہوا تھا تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم ایک نیا برش کریٹ کرتے ہیں تو یہاں تک تو ہماری پینٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے یہاں تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس کے مطابق کیا ہوگا اس کے مطابق یہ ہوگا کہ آپ کے جو ڈیفالٹ کلرز ہیں وہ ان دونوں اسٹیٹک کنٹرولز میں نظر آ رہے ہوں گے یہاں تک کہ پروسیسنگ کے بعد ہمارا اس سے بعد کا جو کام ہے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ برش کلر یا فل کلر کے اوپر کلک کریں تو ایک ڈائلاگ ڈسپلے ہو جس سے آپ کلر چوز کر سکیں آپ کلر سلیکٹ کر سکیں اور پھر اس کے بعد ڈرائنگ جب آپ کریں تو اس کلر میں ہو تو ابھی کام ہمارا اسٹریٹ فارورڈ ہے ہم کچھ اس طرح سے کرنا چاہیں گے کہ جب آپ کسی ان بٹن کو برش کلر یا فل کلر میں سے کسی کو کلک کریں تو ہم ٹیکسٹ کلر اور جو ہمارے پاس برش کلر دو کلر آف ویلیوز ہیں اسٹیٹک ان کو چینج کر دیں گے اور پھر ڈرائنگ جب کرنی ہوگی تو انہیں کو یوز کر لیں گے تو یہ کام ہم اگلے لیکچر تک اٹھا رکھتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے کامن ڈائلاگس کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہم نے دیکھی ہے تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ